اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو